حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل یعنی اہل کتاب سے روایت کر سکتے ہو اس میں کوئی حرج نہیں سننے ابو داود حدیث نمبر تین ہزار چھ سو باسٹھ